حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالی سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدو کے برتن اور تارکور ملے ہوئے برتن سے بنا فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ